تو اللہ کی رحمت کے اثر دیکھو کون قرض میں کچھ ملاتا ہے اس کے میرے پیچھے بے شک مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے